السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار چمکتے دمکتے ساتھیوں کہانی زمانے کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں جنگل سے ایک مزیدار کہانی کہانی کا عنوان ہے ڈونی کا گھر اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے اسد بخاری نے ڈونی ریچھ کی آنکھ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ کھلی تو اسے اچھا نہیں لگا کیونکہ وہ ابھی اٹھنا نہیں چاہتا تھا وہ سونا چاہتا تھا پر سورج کی کرنیں اسے سونے نہیں دے رہی تھیں ویسے بھی وہ کھلے میدان میں سو رہا تھا اس نے تھوڑی بہت کوشش کی پر وہ سو نہیں پایا اور غصے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اس نے سوچا میرے ساتھ ہی روز ایسا کیوں ہوتا ہے پتا نہیں یہ صبح اتنی جلدی کیوں ہو جاتی ہے پھر اس کے دماغ میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنا گھر ہی تعمیر کر لوں کم از کم دیر تک سو تو سکوں گا روز دھوپ کی وجہ سے پریشان تو نہیں ہونا پڑے گا آج تو اس نے پکا ارادہ کر لیا پر اسے بھوک لگ رہی تھی اس نے سوچا پہلے دریا پر جا کر مچھلیوں کا ناشتہ کرتا ہوں پھر گھر بناؤں گا وہ اٹھا اور دریا کی طرف چل پڑا دریا پر آ کر اس نے منہ ہاتھ دھویا اور مچھلیاں پکڑنے لگا اس نے تھوڑے وقت میں کافی ساری مچھلیاں پکڑ لیں اور انہیں مزے لے لے کر کھانے لگا جب اس کا پیٹ بھر گیا تو دوبارہ جنگل کی طرف چل پڑا کیونکہ آج اس کا پکا ارادہ تھا کہ وہ اپنے لیے گھر بنائے گا تاکہ وہ دھوپ سے بچ سکے جب وہ جنگل میں پہنچا تو اسے پھر سستی نے آ گھیرا اور وہ اپنے ارد گرد دیکھنے لگا اس نے دیکھا ایک درخت کے نیچے بہت سی چھاؤں ہے وہ اس درخت کی طرف چل پڑا جب اسے وہاں ٹھنڈک محسوس ہوئی تو وہ گھر بنانا بھول ہی گیا اور آرام سے درخت کے نیچے سو گیا جب اس کی آنکھ کھلی تو شام ہونے والی تھی اس نے سوچا رات ہونے سے پہلے پہلے رات کے کھانے کا بندوبست بھی کر لوں اور وہ یہ سوچ کر پھر دریا کی طرف چل پڑا ابھی وہ کچھ دور ہی چلا تھا کہ اس نے دیکھا ایک بندریا لکڑیاں اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے پر اس سے اٹھائی نہیں جا رہی جب وہ قریب سے گزرنے لگا تو بندریا نے کہا ٹونی ٹونی بھائی ذرا یہ لکڑیاں میرے سر پر رکھوا دو مجھ سے رکھی نہیں جا رہی شام بھی ہونے والی ہے بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے انہیں کھانا بنا کر بھی دینا ہے ڈونی نے بندریا کو ناگواری سے دیکھا اور کہا ارے بندریا میڈم اگر تم سے اتنا کچھ نہیں سنبھالا جا رہا تو کیوں اٹھا رہی ہو لالچ بری بلا ہوتی ہے آج اسی پر اکتفا کر لو دیر تو مجھے بھی ہو رہی ہے مجھے کھانے کا بندوبست کرنا ہے ویسے بھی اپنا کام خود کرنا چاہیے میں نے تمہیں کبھی کوئی کام کہا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے اتنا کہہ کر وہ دریا کی طرف چل پڑا بندریا کو اس پر غصہ تو بہت آیا پر بیچاری نے اس میں سے کچھ لکڑیاں کم کر دیں اور چلی گئی ڈونی نے دریا پر پہنچ کر شکار کیا اور پھر وہ اسی کھلے میدان میں جا کر سو گیا سو پھر اسے دھوپ کی وجہ سے جلدی اٹھنا پڑا آج پھر اس نے پکا ارادہ کیا کہ اپنے لیے گھر ضرور بنائے گا اس نے کہا اگر آج پھر ناشتہ کرنے گیا تو گھر نہیں بنا پاؤں گا آج پہلے گھر بناؤں گا پھر کچھ کھاؤں گا اس نے پہلے اپنے لیے چھوٹی سی پہاڑی تلاش کی پھر دریا سے پتھر لا لا کر اکٹھے کرنے لگا دوپہر تک اس نے کافی سارے پتھر جمع کر لیے وہ باری باری ان پتھروں کو پہاڑی پر لے جانے لگا اور جب سب اکٹھے کر لیے تو اس نے پتھروں کو برابر کرنے کے لیے انہیں چھیلنا شروع کر دیا اب تو بیچارے کا برا حال ہونے لگا تھا پتھر اس کے ہاتھوں کو زخمی کر رہے تھے پر وہ لگا رہا کہ وہ آج اپنا گھر بنا کر ہی دم لے گا اسی دوران وہاں سے ایک ہد ہد گزر رہا تھا اس نے دیکھا کہ ڈونی ریچھ اکیلا ہی اپنا گھر بنا رہا ہے تو اس کے پاس آیا اور اس نے کہا ڈونی بھائی تم اکیلے گھر کیوں بنا رہے ہو تم اپنے جنگل کے دوستوں کو مدد کے لیے کیوں نہیں کہتے ویسے بھی یہاں کا قانون ہے کہ سب ایک دوسرے کی مدد کریں گے کام جیسا بھی ہو جب ہم اکٹھے رہتے ہیں تو کام میں ایک دوسرے کا ہاتھ بھی بٹانا چاہیے ڈونی کو فوراً بندریا والی بات یاد آ گئی اس نے افسردگی سے کہا بات یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی کی مدد نہیں کی کبھی کسی کے کام نہیں آیا تو اب بھلا کوئی میرے کام کیسے آئے گا پر مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ مجھے سب کے کام آنا چاہیے تھا اب کس منہ سے انہیں کہوں یہ تو مجھے خود ہی کرنا پڑے گا ہد ہد ڈونی کی بات سن کر چپ ہو گیا اور اڑ کر جنگل کی طرف چلا گیا وہ پھر پتھر توڑنے لگا اس میں اب ذرا بھی ہمت نہیں تھی کیونکہ اسے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا لیکن اس نے سوچ رکھا تھا کہ جب تک وہ اپنا گھر نہیں بنا لیتا وہ کچھ نہیں کھائے گا اچانک ڈونی کو شور سنائی دیا اس نے جلدی سے دیکھا تو جنگل کے سارے جانور اس کی طرف آ رہے تھے وہ گھبرا گیا کہ کہیں وہ اسے گھر بنانے سے منع نہ کر دیں جب سب اس کے قریب پہنچے تو حدود نے کہا ڈونی بھائی یہ سب تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں ڈونی کو یقین نہیں آ رہا تھا ہد ہد نے پھر کہا جب میں نے ان سب کو تمہارے بارے میں بتایا کہ تم اکیلے ہی اپنا گھر تعمیر کر رہے ہو تو سب نے کہا ہم ڈونی بھائی کی مدد کریں گے پھر سب نے مل کر کام شروع کیا اور شام تک انہوں نے اس کا گھر تعمیر کر دیا وہ بہت خوش تھا اور اس نے سب ساتھیوں کا شکریہ ادا کیا اور خاص طور پہ ہد کا کیونکہ اس کی وجہ سے اس کا گھر بن گیا تھا پھر اس نے سب سے معافی بھی مانگی اور کہا مجھے آج معلوم ہوا ہے کہ اتفاق میں برکت ہے ہم اکیلے کچھ بھی نہیں ہیں میں آج کے بعد سب کی مدد کروں گا جیسے آپ نے میری مدد کی اور ہاں کل میرے نئے گھر میں سب کی دعوت ہے یہ سن کر سب خوشی سے اچھلنے کودنے لگے اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ